بسم بسم الله الله الرحمن الرحيم بس مل رہے رحم نحی و موسری قومی کمبرنم پوسک بچی خوبی پولی لو ایل کم تم پوسک

فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون

وظللنا عليكم عليكم الغمام وأنزلنا المن والسلوى كلوا كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله وكفاء والصلاة والسلام على من لا نبي بعدا أما بعد أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل أقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وفهما آج ہم انشاءاللہ صورت البقرہ کی چار آیات پڑھیں گے ترجمہ اور مختصر تشریح میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا کہ حضرت موسا علیہ السلاۃ وسلام جب کوہ طور پہ چلے گئے تو ان کی قوم نے پیچھے سے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی اب حضرت موسا علیہ السلاۃ وسلام جب واپس آئے قوم کی حالت دیکھی قوم بھی نادم ہو گئی کہ واقعی ہم سے غلطی ہو گئی ہے تو حضرت موسا علیہ السلاۃ وسلام کی طرف پھر اللہ تعالیٰ نے یہ وہی کی کہ اب آپ کی قوم کی توبہ اس صورت میں قبول ہوگی کہ تمام لوگ مل جائیں ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں اندھیرا ان کے اوپر چھا جائے گا یہ ایک دوسرے کو قتل کریں اس صورت میں ان کی توبہ قبول ہوگی تو حضرت موسیٰ علیہ السلاۃ وسلام نے یہ اللہ کا پیغام اپنی قوم کو سنایا فرمایا و اور جب کالا کہا موسا موسا علیہ السلاۃ وسلام نے لومی ہی اپنی قوم سے یا قومی اے میری قوم ان نقم بے شک تم نے ظلم تم ظلم کیا انفسکم اپنے آپ پر بت کم لو اجلا بوجہ بنا لینے کے تمہارے بچھڑے کو معبود بتخوا کم لو اجلا بچھڑے کو معبود بنا لینے کی وجہ سے فتوبو پس اب تم توبہ کرو الا باری اپنے پیدا کرنے والے کی طرف تابا یتوبو اس کے بعد جب الا آئے حمزہ والا الا جیسے الا باری تو اس کا مطلب ہوتا ہے توبہ کرنا اور جب تابہ یتوبو کے بعد الا آئے عین والا جیسے پیچھے آپ نے حضرت آدم علیہ صلاۃ وسلام کے واقعہ میں پڑھا فتح بلیہ تو جب تابہ یتوب کے بعد اعلیٰ آئے عین والا تو اس کا مطلب ہوتا ہے توبہ قبول کرنا تو پس تم قتل کرو انفسکم اپنے آپ کو ذالکم یہ خیر بہتر ہے لکم تمہارے لیے عندہ باريكم تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک فتح علیکم تو اس اللہ نے توبہ قبول کی تو وہ اللہ اس نے توبہ قبول کی علیکم تمہاری ان نہ ہو بے شک وہ حوت الرحیم وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا الرحیم نہایت رحم والا ہے پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ صلاۃ وسلام کی قوم نے یہ حضرت موسیٰ سے کہا کہ ہم تو آپ کی تو رات پہ ایمان نہیں لائیں گے جو کتاب اللہ نے آپ کو دی ہے جب تک ہم اللہ سے خود ہم کلام نہ ہو جائیں حضرت موسیٰ نے دعا کی اللہ نے وہی کی کہ ٹھیک ہے آپ ایسے کریں آپ اپنی قوم کے لوگوں میں سے جو قبیلے کا سردار ہے ہر قبیلے کے سردار کو لے کے یہاں آ جائیں حضرت موسیٰ علیہ صلاۃ وسلام ان کو لے کے چلے گئے جب وہاں گئے انہوں نے اللہ کی آواز بھی سنی لیکن پھر بھی ڈیٹھ قسم کی قوم تھی کہنے لگی و عید کل تم اور جب تم نے کہا یا موسا اے موسا لنو مینا لگا ہر کس ہم ایمان لائیں گے آپ پر حتیٰ نر اللہ جہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو جہرتن سامنے بالکل سامنے جب حضرت موسا ان کو وہاں لے کے گئے قوم کہنے لگی ہم تو ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو اپنے بالکل سامنے نہ دیکھ لیں اتنی بڑی گستاخی کی اللہ فرماتے ہیں فعقت کم پھر پکڑ لیا تمہیں کا تو چیخ نے اساری کا تیز بہت زیادہ تیز چیخ کو کہتے ہیں اور بعض نے اس کا ترجمہ آسمانی بجلی بھی کیا ہے فاقہ کم پھر پکڑ لیا تم کو اسائقہ تو آسمانی بجلی نے یا سخت تیز آواز نے وہ ان تم جب کہ تم تنظرون دیکھ رہے تھے حضرت علیہ عصلات وسلام بڑے پریشان ہو گئے اللہ یہ کیا گستاخی یہ کریں تو نے ان کو سزا دی ان کو مار دیا اب میں قوم کو جا کے کیا منہ دکھاؤں گا وہ کہیں گے کہ موسا ہمارے سرداروں کو مار کے لے آیا حضرت موسا نے رو رو کے اللہ سے دعا کی اللہ فرماتے ہیں فما پھر باسنا کم ہم نے تمہیں زندہ کیا مم باد موتی کم تمہارے مرنے کے بعد کتنا بڑا اللہ کا انعام تھا ان پہ کہ ان کو موت دی پھر ان کو زندہ کر دیا کیوں لال کم تاکہ تم تشکرون شکر کرو پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلاۃ وسلام کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ آپ مصر میں جائیں وہاں کے لوگوں سے جا کے جہاد کریں اب آپ اپنی قوم کو بھی ساتھ لے کے جائیں حضرت موسیٰ علیہ السلاۃ وسلام نے اپنی قوم کو یہ اللہ کا پیغام سنایا قوم کہنے لگی نہیں ہم تو نہیں جائیں گے آپ اور آپ کا رب جائیں اور جا کے جہاد کریں جب وہاں سے لوگ نکل آئیں گے ہم شہر میں داخل ہو جائیں گے اتنی بڑی انہوں نے غساخی کی صاف نبی کے منہ پہ کہہ دیا کہ ہم نہیں جائیں گے آپ چلے جائیں حضرت موسا علیہ السلاۃ وسلام بڑے پریشان ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسا کی طرف یہ وہی کی کہ اب آپ کی قوم کی یہ سزا ہے کہ آپ پوری قوم کو لے کے طے میدان میں چلے جائیں میدان میں چلے جائیں وہیں رہیں اب قوم وہاں چلے گی حضرت موسیٰ بھی وہاں موجود تھے وہاں چٹیل میدان ہے دھوپ کپڑے جو تھے وہ بھی بہت سیدھا ہو گئے اسی طرح دھوپ تھی بڑے پریشان پھر کہنے لگے ہیں نبی موسا چٹیل میدان ہے محنت بڑی کرنی پڑتی ہے سایہ نہیں ہے چھت نہیں ہے آپ اللہ سے دعا کریں اپنی غلطی کی وجہ سے وہ میدان میں آئے تھے لیکن پھر بھی اللہ نے انعام کیا وہ بڑا مہربان ہے اس نے سایہ کر دیا یہاں ہی بس نہیں کیا بلکہ بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے من سلوا کھانا بیچ دیا ویسے من ہر اس احسان کو کہتے ہیں جس کے حاصل کرنے میں کسی قسم کی محنت مشقت نہ کرنی پڑے اور جو من کھانا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ بھیجا تھا اس سے مراد ایک میٹھی گوند تھی جو درختوں پر جم جاتی ہے رات کو وہ سوتے جب صبح اٹھتے تو وہ میٹھی گوند ان کے پاس ہوتی یہ کھا لیتے من اور سلوا یہ دو چیزیں اللہ نے ان کو دی سلوا ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو تسلی دے اور جو سلوا کھانا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دیا وہ ایک بٹیر کے مشابہ کوئی پرندہ تھا جو پکا پکایا ان کے پاس آ جاتا اتنے اللہ تعالیٰ نے ان پہ انعام کیے سایہ بھی کیا من سلوا بھی دیا اور اللہ نے یہ بھی کہا تم کھاتے پیتے رہو لیکن پھر بھی وہ باز نہ آئے انہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ترجمہ سنیے و عید اور جب کالا کہا موسا موسا علیہ صلاۃ وسلام نے لقوم ہی اپنی قوم سے یا قومی اے میری قوم ان نقم بے شک تم نے ظلم تم ظلم کیا انفسکم سکم اپنے آپ پر بت کم حکم بچھڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے فتوبو پس تم توبہ کرو الا باری اکم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف فقتلو پس تم قتل کرو انفسکم اپنے آپ کو ذالکم یہ خیر بہتر ہے لکم تمہارے لیے ان دباری اکم تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک فتح علیکم پھر اللہ نے توبہ قبول کی تمہاری ان نحو طواب الرحیم بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے و عید اور جب کل تم تم نے کہا یا موسا اے موسا لن نومنا ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے اللہ کا آپ پر حتیٰ یہاں تک کہ نر اللہ ہم دیکھ لیں اللہ کو جہرتن سامنے فضت کم پھر پکڑا تمہیں تو تیز آواز نے و ان تم جب کہ تم تنظرون دیکھ رہے تھے سما پھر باسنا کم ہم نے زندہ کیا تمہیں ممباد موتی کم تمہارے مرنے کے بعد لال لکم تشکرون تاکہ تم شکریہ ادا کرو آپ نے قرآن پاک پڑھتے ہوئے یہ غور کیا ہوگا کہ جہاں بھی کم آیا میں نے اس کا ترجمہ تم کیا تو کم جو ہے یہ ایک ضمیر ہے جو جمع حاضر کے لیے بولی جاتی ہے لال لکم موتی کم تمہاری موت لال لکم شاید کہ تم اس سے پہلے باسنا کم زندہ کیا ہم نے تمہیں تو سما پھر باسنا کم ہم نے تمہیں زندہ کیا ممبادی موتی کم تمہاری موت کے بعد لال لکم تاکہ تم تشکرن شکریہ ادا کرو وزل اللہ اور ہم نے سایہ کیا علیکم کم تم پر الغ ماما بادلوں کا وہ انزلّہ اور ہم نے نازل کیا علیکم کم تم پر منا من اور سلوا کلو کھاؤ من تو یہ پاکیزہ چیزوں سے ماں جو رضا کنا کم ہم نے تمہیں دی ماں رضا یہ پیچھے بھی لفظ آ چکا ہے صورت البقرہ شروع والی آیات میں وما ظلم مونا اور نہیں انہوں نے ظلم کیا ہم پر ولاکن لیکن کانو تھے وہ انفسہم اپنے ہی آپ پر یزلیمون ظلم کرتے صدق اللہ العظیم